الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین آج انشاءاللہ شاء اللہ ہم مدنی قاعدے کے سبق نمبر بارہ کی مشق کریں گے آج ہمارے اس مشق میں نون ساکن اور تنوین کے جو قاعدے ہیں اس کی انشاءاللہ اللہ مشق ہوگی نون ساکن جس نون کے اوپر جزم ہو جیسا کہ ہم نے سبق نمبر گیارہ میں پڑھا کہ ساکن یا جزم کسے کہتے ہیں چھوٹی سی ڈال نما شکل حرف کے اوپر آتی ہے اسے جزم کہتے ہیں اسے سکون بھی کہتے ہیں اور یہ علامت جس حرف پر ہو وہ حرف ساکن کہلاتا ہے تو نون ساکن یعنی جس نون کے اوپر جزم ہو سکون ہو اور سکون کی دو قسمیں ہیں اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں سکون کی دو شکلیں ہوتی ہیں ایک جزم کی صورت میں ہوتا ہے ایک تشدید کی صورت میں ہوتا ہے لہذا یہاں پر جو قاعدہ ہے وہ نون ساکن کا ہے جو جزم کی علامت ہوتی ہے یعنی دال چھوٹی سی دال نما جو شکل حرف کے اوپر ہوتی ہے اسے ساکن کہتے ہیں اور اگر یہ علامت نون پر ہو تو یہ نون ساکن کہلائے گی یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا نون ساکن جس نون کے اوپر کیا آ جائے جزم آ جائے جس نون کے اوپر جزم ہو یعنی سکون ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین نون ساکن نون تنوین نہیں کہیں گے نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں کتنے قاعدے یہ ذہن نشین کر لیجئے گا اگر قلم اور ڈائری ہے تو آپ تحریر بھی فرما لیں تاکہ یہ قواعد ذہن میں رہیں نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں یہ قاعدے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ شاء آگے مشق میں آسانی ہوگی اور قرآن پاک میں یہ قواعد جا بجا کثرت کے ساتھ آتے ہیں اور ان قواعد کا بھی ہم نے لحاظ رکھنا ہے تو پیارے میٹھے اسرائی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین نون ساکن اور ترمین کے کتنے قاعدے چار قاعدے ہیں پہلا قاعدہ اظہار اظہار جی پہلا قاعدہ کیا ہے اظہار اور دوسرا قاعدہ اخفا دوسرا قاعدہ کیا ہے اخفا فا اور تیسرا قاعدہ ادغام یہ تیسرا قاعدہ ہے ادغام اور چوتھا قاعدہ ہے اقلاب چوتھا قاعدہ کون سا ہے اقلاب تو یہ چار قاعدے ہیں اظہار اقسا ادغام اقلاب اب اس کا معنی بھی ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ مشق کرنے میں آسانی ہو نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں اظہار اخفاء ادغام اقلاب تو اظہار اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا اظہار کا معنی کیا ہے ظاہر کرنا اور اخفاء کا معنی اخفاء اس کی ضد ہے اخفاء کا معنی ہے چھپانا اخفاء کا معنی کیا ہے چھپانا اور ادغام کا معنی کیا ہے ادغام کا معنی ہے داخل کرنا ادغام کا معنی کیا ہے داخل کرنا اور اقلاب کا معنی ہے بدلنا اقلاب کا معنی کیا ہے بدلنا تو اظہار کا معنی ظاہر کرنا اقفا کا معنی چھپانا ادغام کا معنی داخل کرنا اقلاب کا معنی بدلنا یہ ذہن میں رکھیے گا ایک تو نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے اور دوسرا ہے کہ ہر قاعدہ کا نام اظہار اقفا ادغام اقلاب یہ چار قاعدے ان کا نام ذہن میں رکھیے اور دوسرا ان کا معنی کیونکہ معنی سے ہی انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ مشق میں آئے گا جب تو اس کا معنی بھی ذہن میں رکھیں گے اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا اخفاء کا معنی ہے چھپانا ادغام کا معنی ہے داخل کرنا اور اقلاب کا معنی ہے بدلنا یہ ذہن میں رکھیے گا اب اظہار جو پہلا قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کا پہلا قاعدہ نون ساکن اور تنوین کا پہلے ہم نے جو قواعد پڑھے تھے وہ حروف اور ان کے مخارج اور ان کی خوبیاں مختصراً جو ان کی ضروری خوبیاں تھیں ان کا ذکر ہوا اور پھر اس کے بعد ہم نے حرکات کا قاعدہ پڑھا زبر زیر پیش اور اس کی ادائیگی اور اس کی ہم نے مشق کی اس کے بعد ہم نے تنوین کا قاعدہ پڑھا تھا اور اس کے بعد ہم نے پھر حروف مدہ کا قاعدہ پڑھا ایک الف کی مقدار میں کھینچتے ہیں تو یہ قواعد جو آ رہے ہیں ان کو ذہن نشین کیجیے گا یہ قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں گے آپ خود غور کر لیجیے گا کہ یہاں کون سا قاعدہ ہے یہاں کون سا قاعدہ ہے اور اس قاعدے کو کس طرح پڑھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے کھڑی حرکات پڑھا کھڑی حرکات جو حروف مدہ کے قائم مقام ہے پھر ہم نے حروف لین کا قاعدہ پڑھا جو وو یا دو ہے حروف لین اس کا ہم نے قاعدہ پڑھا اور اس کی ہم نے مشق کی اور اس کے بعد ہم نے حروف قلقلہ حروف قلقلہ جو پانچ ہیں اس کی ہم نے مشق کی آج ہمارا جو قاعدہ ہے وہ نون ساکن اور تنوین کا نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں اظہار اقفاق ادغام اقلاب اظہار کا معنی ظاہر کرنا اقفا کا معنی چھپانا ادغام کا معنی داخل کرنا اور اقلاب کا معنی ہے بدلنا تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدری چینل کے ناظرین پہلا قاعدہ نون ساکن اور تنوین کا اظہار اظہار اس کا قاعدہ سمجھ لیجئے کہ یہ قاعدہ کب لگتا ہے یہ قاعدہ کب لگتا ہے نون ساکن یا تنوین نون ساکن یعنی وہ نون جس کے اوپر جزم ہو دال نما شکل ہوتی ہے تو وہ اگر نون کے اوپر یہ علامت ہو تو اسے نون ساکن کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش ہو یا نون ساکن ہو نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد پہلے نہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی حروف حلقی میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا حروف حلقی میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوگا اظہار ہوگا تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں ایک قاعدہ ذہن میں رکھ لیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا اور اظہار کا معنی کیا ہے ظاہر کرنا اظہار کا معنی کیا ہے ظاہر کرنا ایک تو قاعدہ یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ چاروں قواعد میں یہی آئے گا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ چاروں قواعد میں یہی آئے گا نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے حروف حلقی کسے کہتے ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں حروف حلقی حلق سے ادا ہوتے ہیں اور اس سبق نمبر بارہ میں بھی لکھا ہے مخارج کی لسٹ میں بھی آپ دیکھیں گے تو سب سے اوپر سب سے اوپر جو ہے یہ چھ حروف جو دیے گئے حمزہ آئین ہا غائن خو تو یہ چھ حروف حروف حلقی کہلاتے ہیں تو نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے کوئی ایک حرف آ جائے حمزہ آ جائے ہا آ جائے آئین آ جائے یا ہا آ جائے غائن آ جائے یا خواہ آ جائے ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں کیا کریں گے اظہار کریں گے کیا کریں گے اظہار کریں گے یعنی غنہ نہیں کریں گے کیا نہیں کریں گے غنہ نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن اور تنوین کی آواز ناک میں جاتی ہے نون ساکن اور تنوین کی آواز ناک میں جاتی ہے جیسے ان امتا تو ان اب ناک میں گئی ان ان امتا امتا اب اس میں غنہ نہیں کریں گے غنہ کسے کہتے کہ ایک الف کی مقدار میں آواز کو ناک میں لے جا کر ٹھہرانا ناک میں آواز کو ظاہر کر دینا ٹھہرانا ایک الف کی مقدار جیسے انتم یا ان تو یہ غنہ کہلاتا ہے یہ غنہ کہلاتا ہے اور غنے کا مخرج جو ہے وہ ناک کا بانسا ہے کیا ہے ناک کا بانسا یہ غنے کا مخرج ہے یعنی غنہ یہیں سے ادا ہوتا ہے غنہ ناک سے ادا ہوتا ہے اور ناک میں ایک الف کی مقدار اگر ہم نے آواز کو ٹھہرا دیا تو یہ غنہ کہلائے گا غنہ کی ہم نے دو قسمیں شروع میں پڑھی تھی غنہ آنی اور غنہ زمانی غنہ غنے کی کتنی قسمیں دو قسمیں غنہ آنی حمزہ ہے اس میں آنی غنہ آنی اور غنہ زمانی ٹھیک ہے تو غنہ آنی جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا غنہ آنی نون اور مین کی صفت لازمہ ہے یہ وہ خوبی ہے جو لازم ہے صفت خوبی کو کہتے ہیں لہذا نون اور مین کی غنہ آنی جو ہے یہ صفت لازمہ ہے اور اس کی کوئی مقدار بھی نہیں کہ جیسے نون اور مین کو ادا کریں گے تو یہ غنا خود بخود ادا ہو جائے گا حالانکہ نون کا مخرج ناک نہیں ہے نون کا مخرج ناک نہیں ہے مین کا مخرج ناک نہیں ہے مگر تھوڑی سی آواز جو ناک کی طرف سے لوٹ کر آ رہی ہے یہ غنہ ہے اور اسے کہتے ہیں غنہ آنی یعنی اس کی مقدار نہیں ہے حرف نون یا حرف نیم کے ادا ہوتے ہی یہ ادا ہو جاتا ہے غنہ آنی غنہ آنی جیسے ماں کا ماں ماں آواز لوٹی ٹھیک ہے آنا نا نا تھوڑی سی آواز آپ محسوس کریں گے پڑھ کر نون نون تو یہ ناک سے جو آواز لوٹ رہی ہے یہ غنہ آنی ہے یہ غنہ آنی کہلاتا ہے اور یہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے مگر غنہ زمانی غنہ زمانی وہ سبب کا محتاج ہے اس کے لیے سبب کو ہونا ضروری ہے اس کا سبب ہونا ضروری ہے اور وہ اسباب آگے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کی مشق کریں گے جیسا کہ ادغام میں غنہ کرتے ہیں اخفا میں غنہ کرتے ہیں اقلاب میں غنہ کرتے ہیں مگر اظہار میں غنہ نہیں کرتے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا تو پیارے میٹھے اسرائی بھائی ہو اور میرے مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے نون ساکن اور تنوین اور اس کے چاروں قاعدے ان کے نام اور ان کا معنی اور پھر اظہار کا ہم اور ادغام کا اظہار کا ہم قاعدہ جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے یعنی حمزہ ہا غین ان چھ حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے اظہار کریں گے کیا کریں گے اظہار کریں گے یہاں اظہار کا قیدا ہوگا جیسے سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ان انتا ان ان اس کو ہم یوں نہیں پڑھیں گے ان انتا تو یہ جو آواز ٹھہرائی یہ غنہ کہلایا اب نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد آئین آ گیا آئین حروف حلقی میں سے آئن حروف حلقی میں سے اب یہاں غنہ نہیں کریں گے ان ان ان اب اس میں قلقلہ بھی نہیں کریں گے ان ام نہیں کہیں گے بلکہ سکون جماؤں کے ساتھ ادا ہوگا اور غنہ نہیں کریں گے ان ان ٹھیک ہے اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے کیونکہ آئین آ گیا اسی طرح اگر علی من حکیمہ علی من حکیمہ تو یہ علی من میم پر دو زبر ہے اس کے بعد حکیمہ ہا کون سا حرف ہے حروف حلقی میں سے حروف حلقی میں سے تو یہاں بھی غنہ نہیں کریں گے علی من حکیمہ یوں نہیں پڑھیں گے بلکہ علی من حکیم یوں پڑھیں گے تو اب اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا اس کے بعد دوسرا قاعدہ ہے اخفا کا دوسرا قاعدہ کون سا ہے اخفا کا نون ساکن اور تنوین کا دوسرا قاعدہ اقفا ہے اقفا کا معنی کیا ہے اقفا کا معنی کیا ہے چھپانا اقفا کا معنی کیا ہے چھپانا تو جب اقفا کریں گے یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفائی میں سے کوئی حرف آ جائے حروف اقفائی حروف اخفائی پندرہ ہیں کتنے ہیں پندرہ حروف اقفائی کتنے ہیں پندرہ تو پندرہ حروف میں سے کوئی حرف اگر آ جائے تو وہاں کیا کریں گے اخفا کریں گے یعنی ناک میں آواز کو لے جا کر ظاہر نہیں بلکہ چھپائیں گے کیا کریں گے چھپائیں گے جیسے اس سبق نمبر بارہ میں آپ تیسری لائن میں دیکھیں گے مل جو ہم نے پڑھا مل کو من ایک دم واضح نہیں بلکہ چھپائیں گے ظاہر نہیں کریں گے اس گنے کو ناک میں جا کر بلکہ چھپائیں گے من جو نہیں بلکہ مل جو مل جو آواز محسوس ہو رہی نا آپ کو ایک ظاہر کرنا من اور ایک مل مل من تو یہ مل جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہے چھپانا اور یہ اخفا کا طریقہ ہے یہ اخفا کے گننے کا طریقہ ہے لہذا حروف اخفائی بھی آپ یاد کر لیجئے گا سا جیم دال جین ز سین سین سود بود تو و کاف تو نون ساکن اور ترمیم کے بعد اگر حروف اخفائی میں سے ان پندرہ حروف میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا کریں گے اخفا کریں گے کیا کریں گے اقفا کریں گے اور اقفا کا معنی کیا ہے چھپانا تو ناک میں آواز کو کیا کرنا ہے ظاہر نہیں بلکہ چھپانا ہے اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا آج ہم نے ان دو قاعدوں کو سیکھا اب ہم اس کی انشاءاللہ شاء مشق کریں گے لہذا تمام اسرائی بھائی ان دونوں قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے خوب توجہ کے ساتھ اس کی مشق کیجیے تاکہ اس میں پختگی ہو اور یہ قاعدے آسانی سے ہمیں یاد رہیں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 حمزہ زبر ا من ا جیم زبر جا من اجا لام دو زیر لن من اجا لن اب یہ قاعدہ آپ بتائیے گا قاعدہ کون سا ہے یہاں پہ ماشاء اللہ تو یہاں قاعدہ اظہار کا ہے ٹھیک ہے نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد کیا ہے نون ساکن کے بعد حمزہ ہے اور حمزہ حروف ہے حلقی یعنی چھ حروف جو ہیں ان حروف میں سے حمزہ ہے من اجالم جھٹکا بھی نہیں دینا اور غنہ بھی نہیں کرنا غنہ من اجالن یہ جو ٹھہر گئے یہ غنہ کہلاتا ہے بلکہ اظہار کرنا ہے ظاہر کرنا ہے من اجالم من اجل آگے چلیے من ہادن من ہادن نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے ہا کون سے حروف میں سے یہاں کیا کریں گے اظہار کریں گے من ہادن بس نون ساکن اور تنوین اور حروف حلقی یہ سین میں رکھیے نون ساکن اور تنوین اور حروف حلقی چھ حروف ذہن میں رکھیے خود بخود آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں اظہار یہاں اظہار کا قاعدہ ہے خود بخود آپ واضح اس چیز کو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے من ہاد من علاقن من علاقن من من حکیم من اب یہ ترتیب سے جو ہے مدنی قاعدے میں پیارے اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ترتیب سے حروف حلقی دیے گئے قواعد دیے گئے اب ہم نے پڑھا من اجالن تو حمزہ ہا آئین غین خا یہ حروف حلقی ہیں حمزہ ہا آئین غین خا آپ دہرائیے یہ چھ حروف ہیں اور یہاں بت ترتیب جو ہے اس اس میں جو ہے یہ قواعد دیے گئے من آجالین میں کون سا قید ہے اظہار کا اس لیے حمزہ آ گیا ٹھیک ہے من ہا دن نون ساکن کے بعد کیا ہے ہا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے تو حمزہ ہا دو ہو گئے اب من نون ساکن کے بعد کون سا قید ہے آئین آ رہا ہے تو کون سا قید لگے گا اظہار کا من حکیم یہاں قاعدہ کون سا ہے اظہار کا اس لیے کہ یہاں حرف ہا آ رہا ہے ٹھیک ہے اور حمزہ ہاں آئین ہا ٹھیک ہے اب غین آئے گا اور پھر خواہ آئے گا من غفور من غفور یہاں بھی کیا کریں گے اظہار کریں گے من غفورن من خوف من خوف تو اب یہ کہ یہ قواعد ذہن میں رکھنے اب یہ ہم نے حروف حلقی اظہار کا قاعدہ ہم نے سیکھا اس کو پھر دوہرائیے سبق نمبر بارہ کی سطر نمبر ایک من اجالن من ہادن من علاقین من حکیم من غفور من خوف یہ اظہار کا قاعدہ تھا ٹھیک ہے اب انشاءاللہ شاء اللہ آگے جو ہے اقفا کا قاعدہ ہے اقفا کا ہم نے قاعدہ کیا پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اقفا جو پندرہ حروف ہیں ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں کیا کریں گے اقفا کریں گے اور غنہ کریں گے اور غنہ ناک میں آواز چھپا کر کریں گے ٹھیک ہے گننے کی آواز کو چھپا کر کریں گے ایک دم ظاہر کر کے نہیں ایک غنہ ہوتا ہے من ایک ہوتا ہے من تو آواز کو ناک میں لے جا کر چھپائیں گے ٹھیک ہے اب اس کو پڑھتے ہم تبھی غنی غنہ زمانی جو ہم نے پڑھا تھا غنہ جو سبب کسی سبب کے تحت آتا ہے اسے غنہ زمانی کہتے ہیں اور اس غنے کی مقدار کیا ہے ایک الف کی مقدار ایک الف یعنی دو حرکت کی مقدار میں غنہ کریں گے فمل تبیا فمل تبیا مل سما روتین مل سما روتین مل سما روتین ستر نمبر تین مل جو مل جو مل دو نکم مل جو مل دو نکم مل ذہبن مل ذہبن من بین اب محسوس کر رہے ہیں نا کہ آواز چھپ کر ظاہر ہو رہی ہے یعنی غنہ ناک میں آواز کو چھپایا جا کے فَإِن زَلَلْتُمْ بن زَلَلْتُمْ فَإِن تم اب سطر نمبر چار مل سافی ہے مل سافی ہے مل سافی ہے حرکات کی ادائیگی کا معیار وہی رکھیے گا جو ہم نے سیکھا زبر کو جب ادا کریں گے تو آواز اور منہ کھولیں گے زیر کو جب ادا کریں گے تو آواز نیچے گرا دیں گے اور پیش کی ادائیگی میں ہونٹوں کو گول کریں گے مل صفیح مل شکر مل شکر یہاں کیا کریں گے اخفا کریں گے اخفا کیوں کریں گے اس لیے کہ نون ساکن کے بعد شین ہے اور شین حروف ہے اخفا میں سے ہے مل شاہ رام شین پر زبر کاف پر زبر و پر زبر تینوں زبروں کا یعنی تینوں حروف کی جو حرکت ہے اس کا اس کی مقدار یعنی اس کو بغیر کھینچے جو پڑھ رہے ہیں اس کو برابر رکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی حرف کسی کی حرکت دراز ہو جائے مل شکر مل شکر مل فالین مل فل من فل فال ضللت بالل ضللت تو پیش ادا کریں گے تو جی ان ضللت بہت اوپر پڑھیں گے اس لیے کہ یہ حروف ہیں مستعلیہ میں سے ان سطر نمبر پانچ مل پوئی نین مل کوئی نین مل و رو جین مل فرو جینگ اس کے مخرج سے ادا کیجیے مل فرو مل قبلو قاف کو پر کے گے حرف مستعلیہ میں سے ہے اور مل پہ غنہ کریں گے اخفا کا غنہ ہے مل کاب مل قبلو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 والضحى والضحى دعت پر پیش ہے ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے اور کو پر پڑھیں گے گے اسری کے حروف مستعلیہ میں سے ہے اور ودو ہا ہا پر کھڑا صبر ہے ہا پر کھڑا صبر ہے تو جیسے یہ لکھا ہے اسی طرح وقف کریں گے اور یا جو ہے یہاں نہیں پڑھیں گے

اسلامی بھائیو یہاں دیکھیں ماں ہم نے اس کو کھینچا ود ڈال پر پر پر کا کیا ہے صبر ہے آواز اور منہ کھول کر پڑھیں گے اور کھینچیں گے نہیں دراز نہیں کریں گے حرکات کو جیسے ہم نے پڑھا تھا مدنی قاعدے میں وہی معیار رکھیے اور وہی انداز رکھیے رکھے مت سمجھ رہے نا آپ اور اسی پہ اور ربو کا ربو کا نہیں ربو کا ایسے نہیں بلکہ با پر صرف پیش ہے تو اس کو بغیر کھینچے پڑیں گے اور معروف طریقے سے ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے ربو کا کاف کو بھی نہیں کھینچیں گے وما یہاں علی مدا آ گیا ٹھیک ہے اب یہ تمام قواعد اور حرکات کی ادائیگی ذہن میں رکھیے گا اگر یہاں پر ہم نے کھینچ دیا تو حرف مد پیدا ہو جائے گا کیا ہوگا حرف مد جیسے کسی نے بڑا ود کا تو کاف کے ساتھ علی مدہ پیدا ہو گیا تو حرف لفظ کے اندر حروف کا گھٹانا یا بڑھانا یہ بڑی غلطی کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے بڑی غلطی کہلاتی ہے لہن جلی کہلاتی ہے اور اگر یہ غلطی سرزد ہو جائے تو بسا اوقات معنی بھی بدل جاتے ہیں میں وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى خیر اللہ خی پہ کون سا قاعدہ ہے یا ماشاء اللہ و خیرو خیر ابو کیسا یو پوئی کا یو آئن پڑھیں گے یو یا مدہ ہے والا سعود پوئی کیا ربو کیا فتر الم یا جد یہاں قاعدہ کون سا ہے آپ بتائیے قلقلہ کریں گے ماشاءاللہ اس لیے کہ یہ دال حروف قلقلہ میں سے اور ساکن ہے یہاں پہ الم ید کا یتیم کا بو نیل سہد وا اب ان پر سب پر زبر ہے تو ان کو کھینچنا نہیں وا جا و جا و کا سہ د اب بہت کے الف کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ ایک لکیر ہے اور یہ لکیر مد کی علامت ہوتی ہے اس کو کھینچا جاتا ہے یہاں مد لازم ہے شاء اللہ مدنی قاعدے میں اس کا بھی سبق آئے گا اور اس کی مشق کریں گے کہ مدات کی انشاءاللہ شاء آپ بھی جب ہم سیکھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی لہذا یہ علامت جو اوپر لکیر ہے تو یہ کھینچنے کی علامت ہوتی ہے اس کو دراز کریں گے ووجدك عائلا جدا کا میں آواز بالکل برابر رہے آواز زبر کی ادائیگی کی آواز برابر رہے جو زبر پر ہے وہی دوسری وو پر ہے وو کا جو مخرج ہے پہلے اس کو مخرج سے ادا کریں گے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتی ہے وا وا اب زبر ادا ہوئی پہلے وو کو اس کے مخرج سے یوں کہیں گے اور جب کہیں گے نا وا اب یہ زبر پڑی جب زبر پڑی تو منہ اور آواز کھل گیا وا وا وا وا کا کا فأغنى تو آئن کو ہم جو کھینچا آئن کے ساتھ الف مدہ ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ یہ لکیر ہے یہ جو اوپر ہے اس کی علامت ہے کہ اس کو ہم نے دراز کرنا ہے آگے قاعدہ ہے آئلن لام پر کیا ہے دو صبر کی تنوین ٹھیک ہے اس کے بعد کون سا حرف ہے فا فا کون سے حروف میں سے ماشاء اللہ حرف اقفا میں سے یہاں کیا کریں گے غنہ کریں گے وائن کا سکون ہلنے نہ پائے اس میں جمبش نہ ہو سا او فأما اليتيم فلا تقهر تق آپ پہ کون سا قید ہے کل کلا ماشاء اللہ سر یتی مثلا تق ہر وس فلا تنهر فلا تنہر یا تن نون ساکن ہے اس کے بعد کون سا ہر سے ہا کیا کریں گے یہاں پر اظہار کریں گے ظاہر کر کے پڑھیں گے یہاں تن ہر نہیں پڑھیں گے غنہ نہیں کریں گے فلا تن ہر فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث فحدث یہ سا ہے آخر میں سا کو ساکن کر دیا تو حدیث سا اس کو سیٹی کے وقت پیدا نہ ہو نرمی سے ادا ہو وَأَمَّا رَبِّكَ فَحَدِّث صدق اللہ العظیم